عبدالعزیز بن عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے کہا ہم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے ان کے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے تھی صحیح بخاری حدیث ہزار سات سو چون